تیرے در پہ یوں آنا میرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تیرے در پہ یوں آنا میرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے تیرے در پہ یوں آنا میرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تو شعر آخرت ہے سنا خوان کا تو شع آخرت ہے سنا خوان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا حمد تیری سنانا میرا کام ہے حمد تیری سنانا میرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے در پہ یوں آنا میرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے آخری وقت ہو تیرے بیمار کا آخری وقت ہو تیرے بیمار کا قطرہ ملے جام دیدار کا ایک قطرہ ملے جام دیدار کا آخری میرے دل کی ہے حسرت یہی آخری میرے دل کی ہے حسرت یہی اب یہ حسرت میٹانا تیرا کام ہے اب یہ حسرت میٹانا تیرا کام ہے تیرے در پہ یوں آنا میرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تیری کہاں اور میری جبی تیری چوکھٹ کہاں اور میری جبی تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے میری جن میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اب الحمدللہ اس رمضان کے متعلق آخری اشرا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی غفلت معاف فرمائے تین چار دن پہلے بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ رمضان کے دو اشرے ہماری آنکھوں سے اوجل ہو چکے ہیں اب کچھ چند گھڑیاں باقی ہیں تو اس کے متعلق کچھ اشعار لکھے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بیدار فرمائے کیوں دوست تو غفلتوں میں پڑے ہو یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے کیوں دوست تو غفلتوں میں پڑے ہو یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے نزول قرآن کا ملا تھا جو تحفہ وہ قرآن کا مہینہ چلا جا رہا ہے نزول قرآن کا ملا تھا جو تحفہ وہ قرآن کا مہینہ چلا جا رہا ہے دو اشرے تو آنکھوں سے اوجل ہوئے ہیں دو اشرے تو آنکھوں سے اوجل ہوئے ہیں نہ چھوٹے یہ موقع ہے دو چند دنوں کا میرے دوست تو ہے یہ آخر کا اشرا میرے دوست تو ہے یہ آخر کا اشرا مبارک وہ مہینہ چلا جا رہا ہے ارے دوستو تم کہاں سو رہے ہو یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے یہ قرآن تو ہے یوں بڑی شان والا یہ قرآن تو ہے یوں بڑی شان والا ادا کر سکے نا اس کا اے مولا ہمیں معاف کرنا قصر ہے ہمارا ہمیں معاف کرنا قصر ہے ہمارا وہ بخشش کا مہینہ چلا جا رہا ہے کیوں دوستو غفلتوں میں پڑے ہو یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے لیلت القدر کی مبارک یہ گھڑیاں گناہوں سے معافی کا مزدہ سنایا لیلت القدر کی مبارک یہ گھڑیاں گناہوں سے معافی کا مزدہ سنایا کرو توبہ اور تم خدا کو منا لو کرو توبہ اور تم خدا کو منا لو قدر کا یہ مہینہ چلا جا رہا ہے کیوں غفلتوں میں پڑے ہو یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے بھلائی کا جس نے سبق یوں سکھایا بھلائی کا جس نے سبق یوں سکھایا امیر و غریبوں کا رشتہ بتایا جو سنگ دیلی تھے موم ان کو بنا کر جو سنگ دیلی تھے موم ان کو بنا کر وہ محبوب مہینہ چلا جا رہا ہے کیوں دوست غفلتوں میں پڑے ہو یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے برسائی بارش ہر ایک نعمتوں کی برسائی بارش ہر ایک نعمتوں کی افطار کی برکتوں سے نوازا نبی کا یہ فرما ہے سحری میں برکت نبی کا یہ فرما ہے سہری میں برکت وہ برکت کا مہینہ چلا جا رہا ہے کیوں دوست غفلتوں میں پڑے ہو یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے قدم ہر قدم پر وہ نیکی کا مہینہ قدم ہر قدم پر وہ نیکی کا مہینہ بدی سے ہمیں ہر قدم پر بچایا بے شک بدی سے ہمیں ہر قدم پر بچایا ہمیں نفس و شیطان سے محفوظ رکھ کر ہمیں نفس و شیطان سے محفوظ رکھ کر حفاظت کا مہینہ چلا جا رہا ہے حفاظت کا مہینہ چلا جا رہا ہے میرے دوستوں غفلتوں میں پڑے ہو یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے میرے دوست تو یہ نصیحت ہے میری میرے دوست تو یہ نصیحت ہے میری کرو اب دعا کے ملے یہ دوبارہ کرو اب دعا کے ملے یہ دوبارہ خدا کا یہ پیارا مبارک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 حتى مطلع الفجر وقال رسول الله الله الله صلى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم <coughs> ایک مرتبہ پڑھ لیجیے قابل احترام علماء کرام بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ اس مبارک رات میں آج تراوی میں قرآن کریم کا ختم ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو سنانے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک گھڑی کی برکت سے ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملّم یشکر لم یشکر اللہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو سب سے پہلے تو میں ہمارے ان تینوں حفاظ کرام کا تہے دل سے مشکور ہوں اور مسجد کے تمام مسلیوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان سے خوب دین کا کام لے لے اور اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مسلح پر کھڑے رہ کر پورا دن روزہ رکھ کر اتنا لمبا روزہ رکھ کر پھر قرآن کریم کا اتنے بڑے مجمع کے سامنے نماز میں پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بس اللہ کا کلام ہے اللہ ہی ہمت دیتا ہے اللہ ہی اسے قبول فرمائے تو میں بہت بہت مبارکبادی دوں گا ہمارے ان تینوں حفاظ کرام کو ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ جافشانی کے ساتھ میں انہوں نے قرآن سنایا اور ماشاءاللہ ہمارے تمام مسلی بہت خوش تھے اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے یہ تینوں حفاظ کرام جن کو ہم نے پورے رمضان کے مہینے میں سنا آئیے میں ان کا ذرا آپ کو تعارف کراؤں سب سے پہلے مسلح پر آتے تھے ہمارے حافظ سیف الدین حافظ سیف الدین کو اب تین سال باقی رہ گئے انشاءاللہ عالم دین بن جائیں گے یہیں پر دارالعلوم میں ہمارے پاس پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عالم بعمل بنائے حافظ سیف الدین کے پڑھنے کا انداز آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے الگ الگ انداز ہے اس میں ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے دریا کی ویوز ہوا کرتی ہے اس طرح قرآن کو پڑھا جائے اور یہ انداز اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اور یہی انداز حرم کے امام شیخ سدیس حفظہ اللہ کا ہے کہ پڑھا جائے آہستہ آہستہ پھر کسی آیت پر جہاں پر جنت کا جہنم کا تذکرہ ہو اسے اٹھا دیا جائے پھر نیچے لایا جائے پھر اٹھا کر پڑھا جائے اور اس سننے میں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے تو ہمارے حافظ سیف الدین کا انداز کچھ ایسا ہے بلکہ میں نے لاسٹ ایئر بھی کہا تھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ شیخ سدیس حفظہ اللہ کا جو بدن ہے جو ان کی ہائٹ ہے جو ان کی آواز ہے تینوں ان کو نصیب ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ حافظ الدین کے پڑھنے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں انہوں نے قرآن کریم کو پڑھ کر سنایا اور ہمارے بلیک بن کے یہ تو شیخ سدیس ہے الحمدللہ میں بڑا مزہ آیا اللہ انہیں بھی بہترین بدلہ نصیب فرمائے ان کے والدین کو بھی زبردست اور بہترین بدلہ نصیب فرمائے پھر ہمارے مسلح پر ایک دوسرے حافظ آئے مولانا اویس جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہوا کرتے ہیں ایک ون مور میتھڈ اور وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو ایک ہی پیس میں اور ایک ہی انداز میں پڑھا جائے جیسے فلوئنگ واٹر چلتا ہے بالکل اسی انداز میں پڑھا جائے اور یہ انداز ہمارے حرم کے امام شیخ شریم حفظ اللہ کا ہے ہمارے مولانا اویس کا انداز وہی تھا بلند آواز ہے ون پیس ہے اور اسی کے ساتھ میں بڑے زبردست انداز میں ایک ہی ٹون میں وہ قرآن کریم کو پڑھتے رہے اس کے سننے میں بھی بڑا مزہ آیا اللہ انہیں بھی قبول فرمائے مولانا اویس ایس ماشاءاللہ عالم بن چکے ہیں اور ابھی اے لیولز کر رہے ہیں ریزلٹ ان کے قریب ہی آنے والے ہیں دعا فرمائے اللہ انہیں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے دنیا آخرت میں انہیں کامیابی نصیب فرمائے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں انہوں نے پڑھا بڑا مزہ آیا ہمیں اللہ اسے قبول فرمائے ان کے والدین کو بھی بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور ہمارے ایک تیسرے حافظ حافظ عبداللہ شاہ یہ ہمارے آل راؤنڈر ہیں آل راؤنڈر کا مطلب سمجھتے ہو کہ آل راؤنڈر اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیم میں جیسی ضرورت پڑے ویسے آل راؤنڈر کام کیا کرتا ہے کبھی اوپننگ میں ضرورت پڑتی ہے تو آل راؤنڈر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے کبھی مڈل آرڈر میں آنا پڑتا ہے تو آل راؤنڈر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے جب کبھی ڈاؤن ضرورت پڑتی ہے وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے یہ حافظ عبداللہ کا کمال تھا کہ آل راؤنڈ جہاں ضرورت پڑ گئی حافظ عبداللہ وہاں پر موجود شروع میں ضرورت پڑ گئی ایک حافظ نے فیل کیا یہ ذرا پاؤ پارا میرا کچا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انہیں قرآن یاد کروایا ہے اللہ ان کی میموری کو قائم رکھے تو ماشاءاللہ اللہ جہاں ضرورت پڑی شروع میں پڑی یہ پہنچ گئے بیچ میں میں پڑی پڑی یہ یہ پہنچ پہنچ گئے گئے اخیر جیسے ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے کہ ٹیم کو کہاں ضرورت ہے اوپننگ میں کھیلوں بیچ میں کھیلوں یا ڈاؤن دا آرڈر کھیلو یہ ان کا کمال تھا تو یہ ایسا بہترین ٹریو کمبینیشن تھا کہ جب جب ضرورت پڑی اور جہاں جہاں پڑی ہے انہوں نے وہاں پر آ کر کبھی چار کبھی آٹھ کبھی بارہ جب جب جیسی ضرورت پڑی ہے اس کے مطابق انہوں نے رکاتے پڑھائی اللہ انہیں بھی قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے جید حافظ بنائے اور یہ بات آپ کو کہتا ہوا چلو کہ حافظ عبداللہ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور بہت چھوٹے تھے یہ تب ان کا انتقال ہو گیا ان کے والد صاحب کا نام تھا مولانا السمد صاحب اور ہم جب بچپن میں مدرسے میں پڑھتے تھے وہ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے ہم سے سینئر تھے لیکن ہم نے ایک ہی مدرسے میں ایک ہی زمانے میں تعلیم حاصل کی ہے نہ جانے وہ مرحوم نے کیسی دعائیں کی تھی اللہ نے ایسا پیارا بچہ نصیب فرمایا ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے ان کی والدہ کو صبر جمیل اور ہمت نصیب فرمائے اللہ ان کے پورے خاندان میں برکت نصیب فرمائے تو یہ ہے ٹریو کمبینیشن ہمارے حفاظ کرام کا جو آپ کے سامنے آئے اور ایک بات میں آپ کو بتلاؤں کہ آج تک ہمارے یہاں پر ایسا ہوا کہ جب بھی ہم نے حافظوں کا سلیکشن کیا ہے ایک بڑے ایکسپیرین حافظ کو ضرور لیا قاری صاحب کئی سالوں تک آتے رہے لاسٹ ایئر لیسٹر سے مولانا محمد آئے تھے تو ایک ایکسپیرینس حافظ ہوا کرتا تھا کہ یہ ینگسٹرز ہے کوئی ایکسپیرینس ہوگا تو ذرا ان کو سنبھال لے گا یہ ویری فرسٹ ٹائم ہمارا ایٹم تھا کہ اس سال ہمیں ایکسپیرینس نہیں ینگسٹرز کو لانا ہے اور ہمارے ہمارے لوکل حافظوں کو لانا ہے بہت ہمت کر کے ہم نے مسلح پر آگے کیا انہیں اور ہیڈس آف میں انہیں سلام کرتا ہوں میں انہیں فل کمپلیمنٹ دیتا ہوں کہ ماشاء اللہ تینوں نوجوان ہے لیکن کیا ان کا کمبینیشن تھا اور شاید آپ لوگ حافظ نہیں ہے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے ان کی باریکیاں جو میں آپ کو آج بتلاؤں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا میں پیچھے نماز پڑھتا تھا کئی مرتبہ میں نے دیکھا ایک حافظ ہے پڑھنے کے لیے آیا چار رکعت رکعت آٹھ اس نے پڑھائی اور بڑے تیزی کے ساتھ وہ پڑھاتا گیا کتنی بار ایسا ہوا پیس کی وجہ سے اور تیزی کی وجہ سے کہیں زبر رونگ ہو گیا کہیں زیر رانگ ہو گیا کہیں پیش الٹا ہو گیا ہوتا یہ تھا یہ حافظ پڑھا کر پیچھے گیا اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ میں نے زبر زیر رانگ کیا ہے دوسرا حافظ مسلح پر آتا جو غلطی پہلے حافظ کی ہوئی ہے دوسرا حافظ پہلے اسے صحیح کر دیتا تب ان کو پیچھے والے کو پتا چلتا اچھا میں نے یہ زبر رونگ پڑا تھا اس نے پہلے ہی صحیح کر دیا یہ کمبینیشن بہت بڑی بات ہے کہ پہلے والے کو پتا ہی نہیں ہے دوسرے والے نے اسے پکڑ لیا تھا اس نے مسلح پر آ کر اس کے پہلے کے اپنا حصہ سنا ہے اپنے بھائی حافظ کی جو مسٹیک بھی تھی اسے صحیح کیا کیا پھر اس نے پڑھنا شروع کیا اتنا ہی نہیں میں نے یہاں تک ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ تراوی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو ریکارڈ ہونے کے بعد میں کتنی بار ایسا ہوا یہ ریکارڈنگ سنتے تھے اور دیکھتے تھے کہاں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور جو غلطی ہوتی دوسرے دن مسلح پر آتے ہیں جو حافظ نے انہیں پتا نہیں چلتا سورہ فاتحہ کے بعد یسٹرڈے جہاں جہاں مسٹیک ہوئی تھی ساری آیتیں پہلے پڑھ لیتے اور پھر اپنا شروع کر دیتے تو اتنا انہوں نے ماشاءاللہ اہتمام کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ عام متن یہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا اتنے سالوں میں کبھی کوئی حافظ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میرا جو حصہ ہے میں ہی پڑھوں گا کوئی اور نہیں پڑھوں پڑھ سکتا ہے میرے پاس بارہ ہے تو میں بارہ ہی پڑھوں گا لیکن یہاں ایسا مسئلہ نہیں تھا ایک دوسرے کے ساتھ روٹیشن پالیسی ہے کہ یہ بھی پڑھ رہا ہے اس کو ضرورت پڑی وہ بھی پڑھ رہا ہے اس کی مسٹیک کو وہ صحیح کر رہا ہے وہ اس کی مسٹیک کو پڑھ رہا ہے اور چلتے چلتے پورا قرآن کریم ختم ہو گیا ہمیں پتا بھی نہیں چلا کتنی غلطیوں کی انہوں نے اس طرح اصلاح کر لی یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے میں تمام مسلیوں کی طرف سے انہیں مبارک بادی پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بہترین بدلہ نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم ان کو اس قرآن کے پڑھنے کا ہم تو بدلہ نہیں دے سکتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم انہیں دے دعا ضرور کرتے اللہ ان کی نسلوں میں حفاظ قرآن پیدا فرما بلکہ آج دعا کرو کہ اللہ ان تین حافظوں کی برکت سے ہم سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنا دیں اور میں ان کے والدین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان کا بہت بہت شکر گزار ہو اللہ تبارک و تعالی عملی زندگی نصیب فرمائے خیر سوا بارہ تو بچ چکے ہیں اور پھر آج کی رات عبادت کی رات ہے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کچھ ضروری ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات نقل کی ہے اسی سے میں اپنی بات کو شروع کروں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت آدم علیہ والسلام جو اللہ کے پہلے نبی ہے جب تاریخ پر غور کیا جائے اور تفسیروں کو سٹڈی کیا جائے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام ٹائم میسیجز لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے حضرت نو علیہ السلام اللہ کے نبی ہے حضرت نو علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ففٹی ٹائمز آئے اور اللہ کے میسیجز لے کر آئے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے حضرت ادریس علیہ سلاۃ والسلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری لائف میں فور ٹائم میسیجز لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ان کی لائف میں فورٹی ٹو ٹائم میسیجز لے کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے تھرٹین ٹائم میسیجز لے کر آئے تیرہ تھرٹین ٹائم میسیجز لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فور ہنڈریڈ ٹائمز میسیجز لے کر آئے ہیں فور ہنڈریڈ ٹائمز میسیجز لے کر آئے ہیں اور اللہ مسیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارے آقا ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے twenty four thousand times messages لے کر آئے رہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کا مقام ہے کہ چوبیس ہزار مسیجز مرتبہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہمارے نبی کے پاس کہ میرے پیغامات لے کر جاؤ کبھی بشارت لے کر آئے کبھی اور کوئی خبر لے کر آئے کبھی تعبیر بیان کرنے آئے کبھی قرآن کی آیت کو لے کر آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 ایئرز کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے 23 سال سال کی مدت میں یہ قرآن کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آج یہ قرآن کی مجلس ہے قرآن کا ختم ہوا ہے قرآن یہ وہ مبارک کلام ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے اسے شب قدر میں نازل کیا انا انزلناہ فی لیلت القدر اور شب قدر سے ضرورت کے مت اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے شب قدر میں جو نادل کیا تھا اس کے بعد میں تیئیس سال کی مدت میں سب کن سب کن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو قرآن دو مرتبہ نازل نازل ہوا ہوا پہلا ہے شب قدر میں میں لوح محفوظ اور دوسری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 تھری کی مدت میں جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا قرآن قرآن نبی پر نادل ہوتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور صحابہ کو سناتے تھے قرآن سکھاتے تھے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے خود جبرائیل سے سنتے صحابہ کو سناتے خود جبرائیل سے پڑھتے صحابہ کو پڑھاتے یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن کریم اس کی ایک ایک آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھا دے صحابہ نے قرآن کو سیکھا صحابہ نے قرآن کو پڑھا اور انہوں نے ان کے بعد والوں کو سکھایا قرآن چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ یہ قرآن ہم تک پہنچ گیا اللہ اس قرآن کی قدردانی نصیب فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبی ذرا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا ہے قرآن آپ پر نازل ہوا ہے میں کیسے قرآن پڑھ کر سناؤ وہ تو آپ پر نازل ہوا ہے میری کیسے ہمت کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبی قرآن سناؤ مجھے اوپر سے اشارہ ملا ہے مجھے اوپر سے اشارہ ملا ہے حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا تھا کہ کہ عبی کو کہنا قرآن سنائے کیا خدا نے میرا نام لیا تھا ہمارے نبی نے فرمایا ہاں عبی ہاں اللہ نے مجھے کہا عبی کو کہو قرآن کریم کی سور بینا کی آیت تلاوت کرے اللہ نے مجھے کہا ابئی کو کہو قرآن کریم کی سورہ بہینہ کی آیت تلاوت کرے ابئی کو کہو قرآن پڑے ابئی فرش پر قرآن پڑے گا میں پروردگار عرش پر اس کا قرآن سنوں گا یہ قرآن کریم کی برکت ہے یہ کلام جو ہمارا پڑھا گیا جو ہم نے نمازوں میں پڑھا جو ہم نے تراوی میں پڑھا جو رات دن ہم تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن وہ کلام ہے ہم فرش پر پڑھتے ہیں ادھر عرش والا ہمارا کلام سنتا ہے اتنا پیارا یہ کلام ہے اور اس کلام کے پڑھنے والے کا کیا کہنا ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے کتنے میرے بھائی کتنی میرے بہنیں ہوگی کسی نے تین ختم کیے دو ختم کیے ایک قرآن ختم کیا یہ قرآن کا پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صاحب کشم بزرگ گزرے ہیں بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جب بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے آپ منہ میں کیا ڈالتے ہو کوئی الائچی کوئی اور چیز منہ میں ڈال دیتے ہو یہ منہ سے خوشبو کیوں نکلتی ہے امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ جاؤ چلو پڑھنے بیٹھ جاؤ نہیں بتلایا کیا وجہ تھی لیکن اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پھر گئے وہ طالب علم حضرت بتلاؤ نا کیا بات ہے آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہو خوشبو آتی ہے نہیں بتلایا پھر گئے وہ اسٹوڈنٹ حضرت ایک بار پلیز بتلا دو جب وہ طالب علم بہت ضد کرنے لگے امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں سچائی یہ ہے راز یہ ہے کہ ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا میرے نبی نے فرمایا عاصم تم بہت قرآن پڑھتے ہو تم دن میں بھی قرآن پڑھتے ہو تم رات میں بھی قرآن پڑھتے ہو لا لاؤ تمہارے ہوٹ میرے قریب لاؤ میں چاہتا ہوں تمہارے ہوٹوں کو بوسا دے دو امام عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہوٹوں کو خواب میں بوسا دے دیا میں گھبرا کر اڑ گیا جب آنکھ کھلی ہے اس کے بعد سے حال یہ ہے جب بھی قرآن پڑھتا ہو منہ سے خوشبو نکلنے لگتی ہے یہ ہے کلام اللہ یہ ہے وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دل گناہ سے پاک ہوگا جس کا دل گناہ سے صاف ہوگا جس کے دل کے اندر گناہ کی گندگیاں کم ہوگی اسے قرآن پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا یہ سائن ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کلین ہے یا نہیں گناہ سے پاک ہے یا نہیں اندازہ لگا لو قرآن پڑھنے مزہ آ جائے دلیل ہے کہ تمہارا دل صاف ہے اور اگر قرآن کی ایک رکو پڑھتے ہی بور ہو گیا تھک گیا قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آیا سمجھ لینا کہ میرا دل گناہوں سے گندا ہو چکا ہے میرا دل بیمار ہو چکا ہے ہے نا بیمار کی یہی حالت ہوتی ہے آدھی روٹی کھانا ایک بیمار کے لیے مشکل ہوتا ہے بیماری میں ہاف روٹی نہیں اتر پاتی ہے اور تندرستی میں تو مرغیاں کی مرغی آ جائے اللہ نے قبرستانی مرغی کا دیا ہے تو اس بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا دل بیمار ہوگا اسے قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا اور جس کا دل کلی ہوگا تندرست ہوگا اسے قرآن پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا تو یہ قرآن بڑا برکت والا کلام ہے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا ہے اور صرف رمضان میں نہیں زندگی کا معمول بنا لو کہ روزانہ سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ اور سورہ ملک کے ساتھ اور جتنے فضائل والی سرتے ہیں ان کے ساتھ میں تھوڑا سا قرآن کریم کا معمول بنا لو جس کی کی جیسی ایک پارا آدھا پارا پاؤ پارا قرآن پڑھتے جاؤ قسم خدا کی دنیا میں اس کی برکتیں نظر آئے گی جب قرآن کی بات نکلی ہے تو ایک بڑی عجیب بات بتلاؤں مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی آیتیں دیواروں پر لکھی ہوئی ہے بہت ساری آیتیں روز اقدس پر بھی لکھی ہے روز اقدس کے سامنے بھی لکھی ہے مسجد نبی کی دیواروں پر بہت ساری قرآن کی آیت لکھی ہے ایک آیت کا میں بیک گراؤنڈ بتلاؤں اور اس کے لیے ایک واقعہ سناؤں بڑا پیارا عجیب و غریب واقعہ ہے معاملہ یہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہے اب ہوا یہ تھا کہ جو مسجد نبوی ہے اس کے قریب میں ازواج متحرات کے گھر تھے صحابہ کرام کے گھر تھے تو مسجد نبوی کا جو پیسج تھا بالکل اس پیسج کے اوپر بلکہ مسجد نبوی کے بالکل بازوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے ان کے روف کا جو پرنالہ تھا وہ مسجد نبوی کے پیسج میں نکلتا تھا پرنالا کہا جاتا ہے واٹر آؤٹ لیٹ کو کہ جو روف پر پانی ہے تو واٹر آؤٹ لیٹ سے نیچے گر جائے تو مسجد نبوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے بیچ میں پیسج ہے اور وہ اوپر واٹر آؤٹ لیٹ وہ پرنالا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بالکل مسجد نبوی کے پیسج میں کوریڈور کے اوپر تھا اب ہوتا یہ تھا کہ جب بہت بارش ہوتی تھی تو پانی سب کا سب اس واٹر آؤٹ لیٹ سے اس پرنالے سے مسجد نبوی کے پیسج میں اور کوریڈور میں گرتا تھا اور اس زمانے میں مسجد نبوی میں یہ ماربل پیچھے ہوئے نہیں تھے یہ ہماری طرح یہ آج کے زمانے کی طرح کارپیٹ نہیں تھے کچی زمین تھی اب جب کچی زمین میں مسلسل پانی گرے گا تو کیچڑ ہو جائے گا پڈلز بن جائیں گے اور پورا راستہ گندا ہو جائے گا تو ہو یہی رہا تھا کہ مسجد نبوی کا پیسج ہے مسجد نبوی کا کوریڈور ہے اوپر سے وہ واٹر آؤٹ لیٹ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سارا پانی نیچے گر رہا ہے اور اس کی وجہ سے مسجد نبوی کے کوریڈور میں پیسج میں اتنا کیچڑ ہو جاتا تھا اتنی گندگی ہو جاتی تھی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہ کیچڑ کی وجہ سے ہر ایک پریشان ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر پبلک کی بینیفٹ کے لیے اور پبلک کے ویلفیئر کے لیے اگر میں نے یہ پرنالا توڑ دیا تاکہ یہ پانی ادھر نہ آئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واٹر آؤٹ لیٹ کو میں ختم کر دو تو پبلک کو فائدہ ہوگا ہاں ایک انڈیویجول کو نقصان ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان ہوگا ان کے ذہن میں یہ آیا کہ پبلک ویلفیئر کے لیے اگر ایک انڈیویجول کا نقصان ہو جاتا ہے تو واٹس دا پرابلم انہوں نے فوراں آرڈر دیا امیر المؤمنین تھے توڑ ڈالو یہ پرنالا اس کی وجہ سے بہت کیچڑ ہوتا ہے امیر المؤمنین کا حکم ملا فوراً پرنالے کو توڑ دیا گیا اور ختم کر دیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرے گھر کا آؤٹ لیٹ جو میرے گھر کا پانی گرتا تھا جس سے اور میرے روف کی حفاظت ہوتی تھی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وداؤٹ مائی پرمیشن بغیر میری اجازت کے اسے تڑوا دیا فوراً وہ کورٹ میں گئے اور اس زمانے میں باقاعدہ کورٹ تھی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کورٹ کے جج ہے چیف جسٹس ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کیس داخل کیا کہ میرا ووٹر آؤٹ لیٹ تھا میرا پرسنل تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے انہوں نے وداؤٹ مائی پرمیشن میرا ووٹر آؤٹ لیٹ میرا پرنالہ توڑ دیا مجھے انصاف چاہیے کیا وہ صحابہ کرام تھے کیا ان میں انصاف تھا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ عمر خطاب کو امیر المؤمنین کو کورٹ میں حاضر کیا جائے یہ نہیں کہ یہ کنگ ہے یہ امیر المؤمنین ہے کہاں حاضر کیا جائے سوال پوچھا ایسا تم نے بغیر پرمیشن کے کیوں کیا کاس ویلفیئر کے لیے پبلک ویلفیئر کے لیے پبلک کو فائدہ ہوتا ہے لوگ کیچڑ ہو جاتا ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں نے اسے توڑ دیا حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا آپ کو کیا آبجیکشن ہے انہوں نے جواب یہ دیا یہ وہ پرنالا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لگایا تھا میرا پرنالا میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا میرے نبی کی وہ نشانی تھی میرے نبی کے ہاتھوں سے لگایا ہوا پرنال تھا انہوں نے کیسے میرے نبی کے ہاتھوں سے لگے ہوئے پرنالے کو توڑ دیا مجھے یہ منظور نہیں ہے مجھے وہ پرنالا اسی جگہ پر چاہیے چیف جسٹس حضرت عبی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا بات عبداللہ ابن عباس کی بالکل رائٹ ہے جو پرابلمز ہے وہ بعد میں سولو ہوں گے لیکن اللہ کے نبی نے جو پرنالا لگایا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی اجازت کے بغیر اسے توڑا گیا ہے اس بنا پر میں یہ حکم دیتا ہوں پرنالا واپس لگایا جائے گا واٹر آؤٹ لیٹ کو اسی جگہ پر واپس لگایا جائے گا اور میرے بھائیوں غور سے سننا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا آرڈر یہ ہے اس طرح لگایا جائے گا امیر المؤمنین عمر فاروق کھڑے رہیں گے رکو کی حالت میں کھڑے رہیں گے عبداللہ ابن عباس ان کی پیٹ پر چڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے وہ واٹر آؤٹ لیٹ لگائیں گے بغیر پرمیشن کے کیسے یہ کیا گیا اس لیے انہیں کھڑے رہنا پڑے گا کوئی سیڑھی کا استعمال نہیں عمر فاروق کھڑے رہیں گے رکو کی حالت میں اور ابن عباس اوپر چڑھیں گے اور جہاں اللہ کے نبی نے وہ لگایا تھا اسے وہیں پر لگایا جائے گا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے والوں نے دیکھا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رکو کی حالت میں کھڑے رہے ان کی پیٹ پر بیک پر حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اس واٹر آؤٹ لیٹ کو جہاں اللہ کے نبی نے لگایا تھا دوبارہ واپس لگا دیا پھر نیچے اترے پھر اس واٹر آؤٹ لیٹ کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے نبی نے جس حالت میں یہ لگایا تھا میں نے آخری مرتبہ ایک بار پھر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اسے دیکھ لیا کہا اب مجھے خوشی ہوئی کہ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے یہ لگا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور پھر اعلان فرمایا امیر المؤمنین ووٹر آؤٹ لیٹ تو دور کی بات ہے میں پورا گھر مسجد نبی میں وف کر دیتا ہوں پورا گھر مسجد نبی میں دے دیا اور اب تو یہ مسجد بڑھ گئی ہے کافی بڑی ہو گئی ہے لیکن ایک بات بتلاؤں نیکسٹ ٹائم مدینے جاؤ اللہ سب کو مدینے پہنچا ہے نیکسٹ ٹائم مدینے جاؤ یہ ضرور دیکھنا بابو السلام سے اندر داخل ہونا اور ویسے بھی تحجد کے وقت یہی دروازہ سب سے پہلے کھلتا ہے باب السلام اگر مواجہ شریف کی طرف جانا ہے ہم باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں آپ جیسے ہی باب السلام میں انٹر ہو جاؤ گے دیوار پر ایک آیت کریمہ لکھی ہے وہ آیت کیا ہے أُلِلْأَلْبَابِ اے مندو مجھ سے ڈرو اللہ کہتا ہے اے عقل مندو مجھ سے ڈرو وہاں پر جو وتقونی لکھا ہوا ہے نون جہاں پر لکھا ہے وتقونی کا یہ کیلی گرافی کا کمال ہے کسی کاتب کا کہ نون کے بازو میں ایک چھوٹا سا واٹر آؤٹ لیٹ ڈرا کیا گیا ہے جو اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالا تھا مسجد کی توسیع ہو گئی لیکن ایک سائن وہاں پر چھوڑ دی گئی ہے لہذا آئندہ جب جاؤ غور سے دیکھنا وہ تکونی کا نون جہاں پر ہے اس کے نقطے کے پاس بالکل واٹر آؤٹ لیٹ کی ایک چھوٹی سی شکل بنائی گئی ہے اور گویا یہ ہمیشہ کے لیے ہماری میموری میں رہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ووٹر آؤٹ لیٹ لگایا تھا تو قرآن کریم کی بات نکلے اس پر مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ قرآن کریم کی ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میسج دیا ہے جو قرآن کریم کا مقام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے میرے بھائیوں یہ ایسا پیارا کلام ہے پڑھو گے تو ثواب ملے گا عمل کرو گے تو ثواب ملے گا سنو گے تو ثواب ملے گا ارے میرے نبی نے فرمایا قرآن کو محبت سے دیکھ لو اس پر بھی اللہ ثواب نصیب فرماتے ہیں جی ہاں کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہے پانچ چیزیں ایسی ہے ایمان والا اسے محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے اللہ دیکھنے پر بھی انعام دیتا ہے جس میں پہلی چیز فرمائی القرآن قرآن کو دیکھنا کہ اگر قرآن کو تم نے کھول دیا اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا قرآن کو دیکھتے جاؤ قرآن کو دیکھتے جاؤ ہمارے نبی نے فرمایا تو قرآن کو دیکھتا جائے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا نظر قرآن قرآن کو دیکھنے میں اللہ یہ انعام دیتا ہے دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر ندرو کابا اللہ کو دیکھنا طواف کرنے والا طواف کر رہا ہے کر رہا ہے تھک گیا بیٹھ گیا میرے نبی نے فرمایا یہاں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے تو کعبت اللہ کے سامنے بیٹھا ہے پیار بھری نظر سے دیکھتا جا تو کعبت اللہ کو دیکھتا جائے گا اللہ تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جائے گا بلکہ روایت میں ہے ایک سو بیس نے کیا ہر گھڑی اللہ کی نازل ہوتی رہتی ہے اور بیس نے کیا صرف کعبت اللہ کو دیکھنے والے کے اوپر نازل ہوتی ہے اور ایک روایت روایت میں دو سو تک کا ذکر ہے تو دوسرا بیان کیا نظر کعبہ دیکھتے جاؤ اللہ تمہارے نام یا میں نیکیاں لکھتا جائے گا آگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم زمزم کے پانی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو میرے نبی نے فرمایا جو ایمان والا زمزم کے پانی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تعالی اسے جنت کی نہر سے پانی پلائے گا میرے بھائیو یہ دیکھنے پر انعام ہے پڑھنے اور جو پیے گا زمزم کا پانی اسے کیا ملے گا میرے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ما او زمزم علی شوری بالا کہ زمزم کا پانی پی رہے ہو پانی پینے سے پہلے دعا کرو نیت کرو جو دعا کرو گے اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا بلکہ نبی نے فرمایا تیرے دعا کرنے میں دیر ہو سکتی ہے اللہ کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی چوتھی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نظر اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا میرے نوجوانوں ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو میرے نبی نے فرمایا تو تیرے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تیرے نام اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھ دے گا اتنا بڑا انعام ہے کہ ماں باپ کو پیار بری نظر سے دیکھ لو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے جب میرے نبی نے یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب دیتا ہے تو میں تو میرے ماں باپ کو دیکھتا ہی رہوں گا کنٹینیوز دیکھتا رہوں گا دیکھتا ہی رہوں گا میرے نبی نے فرمایا اے عمر تو دیکھتے دیکھتے تھک جائے گا لیکن اللہ حج کا ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عالم کے چہرے کو کسی عالم کے دیندار کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو میرے نبی فرماتے ہیں عالم دین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ایک مرتبہ ایک گاؤں میں پہنچے سارے گاؤں والے لوگ جمع ہو گئے ان کو دیکھنے کے لیے ایک دیہاتی تھا وہ بھی گیا دیکھنے کے لیے بوڑھا دیہاتی گاؤں کا رہنے والا ہے اتنا کراؤڈ ہے لوگ دھکے مار رہے بیچارہ بوڑھا کئی بار گیا ایک بار بایزید مستامی رحمت اللہ علیہ سے مسافہ کر لو ایک بار ملاقات کر لو لیکن فرماتے ہیں کہ بوڑھا بہت کوشش کرتا رہا اور اس کو یہ موقع نہیں ملا خیر ایک زمانہ ہوا بوڑھے کا انتقال ہو گیا کسی نے بوڑھے کو خواب میں دیکھا پوچھا کیا گزری فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی اللہ نے میری مغفرت فرما دی خواب دیکھنے والے نے پوچھا کون سا عمل اللہ کو تیرا پسند آ گیا تو بوڑھا کہتا ہے کہ ایک دن تھا میرے گاؤں میں بایزید بستامی رحمت اللہ علی آئے تھے میں ملاقات کرنے کے لیے گیا وہ اللہ کے ولی تھے میں ملنے کے لیے گیا اتنی بھیڑ تھی لوگ دھکے مار کر پیچھے کر دیتے میں پھر ٹرائی کرتا پھر پیچھے کر دیتے میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا میں ان سے مسافہ نہیں کر سکا سکا میں ان کے گلے نہیں لگ سکا اخیر میں جب میں مایوس ہو گیا میں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا پہاڑ کے ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے دور سے میں نے ان کا چہرہ دیکھا میں نے کہا اللہ میں ان کی ملاقات کرنا چاہتا تھا ملاقات نہیں ہو پائی لیکن اللہ میں ان کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں اے اللہ میں ان کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں وہ بوڑھا کہتا ہے خواب میں دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ اے اے بوڑھے بوڑھے میرا ولی بایزید بستامی ایک مرتبہ تیرے گاؤں میں آیا تھا تو نے عظمتوں کی نگاہ سے اسے دیکھا تھا آج میں بھی تجھے عظمتوں کے ساتھ دیکھوں گا اور اسی عمل پر اللہ نے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا بہرحال میرے بھائیو بڑی مبارک رات ہے قرآن کریم کی یہ برکتیں ہیں اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنائے اور آج کی یہ مبارک رات ہے جتنا ہو سکے ہم اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا تو واپس آئے کہنے لگے اللہ اللہ کے نبی معافی مانگی استغفار کیا پھر مجھ سے گناہ ہو گیا ہمارے نبی نے فرمایا پھر جاؤ استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا وہ واپس گئے پھر دعا کی پھر اس کے کے بعد میں آ کر کہا اللہ نبی استغفار کیا پھر مجھ سے گناہ ہو گیا ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بھائی تم بار بار گناہ کر رہے ہو لیکن بار بار استغفار کرتے رہنا جب تم بار بار استغفار کرو گے شیطان مایوس ہو جائے گا کہ یہ تو اللہ کا در چھوڑتا ہی نہیں ہے یہ معافی مانگنا نہیں چھوڑتا ہے وہ پچھتانے لگے گا کیوں میں نے اس سے گناہ کروایا اس بنا پر میرے بھائیوں جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گنے گار بار بار بار بار معافی مانگتا ہے ایک دن آتا ہے اللہ اس کے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دیتے ہیں اللہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے اس لیے یہ رات ملی ہے اللہ سے معافی مانگنے کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے توبہ پر توبہ کیے چلے جاؤ یہ مت سوچو ابھی میں نے گناہ کیا میں نے توبہ کی پھر مجھ سے باہر نکلوں گا تو گناہ ہو جائے گا ارے ایمان والا تو وہی ہے کہ گناہ ہو جائے گندہ ہو جائے پھر وہ توبہ کر لے ہمارا نوجوان جم میں جاتا ہے ٹریڈ مل پر دوڑ رہا ہے دوڑے جا رہا ہے پورا پسینے سے شرابور ہو چکا ہے گھر پر جاتا ہے کیا کوئی ایسا عقل مند ہے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے اتنا میں نے اتنی دوڑ لگائی میں پسینے سے شرابور ہو گیا ہو اگر میں نہ ہوں گا چینج کروں گا بات لے لوں گا کل پھر پسینہ آئے گا تو چلو یہی کپڑا پہن کر رکھو نہیں میرے بھائیوں وہ سمجھتا ہے کہ نہیں آج میں پسینے والا ہو گیا ہوں میں نہا لوں گا صاف کپڑے پہن لوں گا کل پھر دوڑوں گا پھر پسینہ ہوگا پھر میں نہا لوں گا تو اس بنا پر جب دنیا میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ چاہے میں روز گندا ہو جاؤ روز پسینہ آئے میں روزانہ نہا لیا کروں گا یہی حال ہمارا ہے گناہ ہو گئے گندے ہو گئے مایوس مت ہونا کیا کروں معافی مانگ کر پھر گندا ہو جاؤں گا ارے نہیں میرے بھائیوں معافی مانگتے چلے جاؤ ایمان والے ہیں انسان ہیں گناہ ضرور ہوں گے لیکن اچھا انسان وہی کہلاتا ہے کامل مومن وہی کہلاتا ہے جو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے آج کی رات ستائیسویں کی رات ہے شب قدر کب ہے ہمیں نہیں معلوم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں معلوم آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25 تین نائٹس تو چلی گئی ہے 27 آج کی رات ہے 29 رات آنے والی ہے اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب فرمائے ہمیں نہیں معلوم شب قدر کب ہے البتہ لوگ سوچتے ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں معلوم کرنے کی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جسٹس تھے چیف جسٹس آف مدینہ تھے جن کا بھی میں نے واقعہ ذکر کیا وہ تو لوگوں کو قسم کھا کر کہتے تھے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں شب قدر ٹوئنٹی سیونتھ نائٹ کو ہے حضرت عبی بن کعب قسم کھایا کرتے تھے اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے اس بنا پر وہ قسم کھاتے تھے کہ انہیں 27 نائٹ کو کبھی شب قدر مل گئی تھی چونکہ انہیں 27 نائٹ کو ملی تھی تو اتنا یقین ہو چکا تھا کہ 27 نائٹ ہی ہوگی اس بنا پر وہ قسم کھاتے تھے اور اللہ سے کیا بعید ہے ہو سکتا آج ہی کی رات شب قدر ہو اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ ایک بڑی پیاری بات ہے جو میں نے ایک مرتبہ لاسٹ ایئر جمعہ میں بھی بیان کیے تھے کہ مفسرین کرام نے ایک بڑی اچھی بات لکھی اور اتنی مجھے پسند آئی ہے اللہ کرے وہ بات صحیح ہو تو ہمارا کام بن گیا بات یہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے شب قدر کے لیے ورڈ استعمال کیا ہے لیلت القدر ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا انا انزلناہ فی لیلت القدر ونس وما ادراک ما لیلت القدر ٹوائس لیلت القدر تھرائس تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیلت القدر کا ورڈ بیان کیا پورے قرآن میں اونلی تھری ٹائمز اللہ نے لیلت القدر کو بیان کیا ہے اب لیلت القدر میں کتنے الفابیٹ سے کاؤنٹ کرو لام یا لام تا الف لام قاف دال را نائن الفابیٹس لیلت القدر ورڈ میں نائن الفابیٹس ہے قرآن کریم نے تین مرتبہ لیلت القدر ورڈ کو بیان کیا ایک میں نائن الفابیٹس ہے نائن کو ٹائمز بائی تھری کرو twenty seven hopefully Allah سے امید کرو آج کی رات شب قدر ہو جائے ہمیں نصیب ہو جائے تو مفسرین نے لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ حقیقی علم کسی کو نہیں ہے اللہ نے یہ اشارہ کیا ہو کہ نائن الفابیٹ سے multiply by three times by three کرو ٹوینٹی سیون ممکن ہے یہ ٹوینٹی سیونتھ نائٹ ہو اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب فرمائے ہم سب مل کر اللہ سے معافی مانگے اتنا بڑا مجمع جب معافی مانگے گا اللہ تبارک و ایسے مجمع کو کبھی محروم نہیں کرے گا پورے جماعت میں لوگ نماز پڑھتے ہیں ایک کی نماز ہو جائے اللہ تعالیٰ سے قبول کر لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور بیان فرما رہے تھے ایک صحابی رو پڑے وہ روئے ہیں میرے نبی نے فرمایا تمہارا رونا اللہ کو اتنا پسند آ گیا اللہ نے پورے مجمع کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا تو نہ جانے کون کون سا ایسا بندہ بیٹھا ہوگا ہماری و بہنوں میں کون سی ایسی بندی سن رہی ہوگی کہ جو اللہ کے بڑے پیارے ہوں گے اللہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے اللہ عملی زندگی نصیب فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب رب العالمین العالمین وآخر الحمدللہ کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دو سب سے پہلے تو ایک عجیب بات میں نے یہ سنی آج ہے فورٹینتھ اگست اور ہے twenty seven night fourteenth August twenty seventh night مجھے جیسے بتایا گیا کہ پاکستان جس دن بنا تھا اس دن بھی فورٹینتھ اگست اور ٹوینٹی سیونتھ نائٹ تھی جس دن پاکستان بنا تھا فورٹینتھ اگست اور ٹوینٹی سیونتھ نائٹ تو کیوں نہ آج ہم دعا کرے کہ اللہ اس ملک پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی ملک بنا دے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر امن و امان نصیب فرمائے اس سے امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور اب ہو گئی ہے انڈیا میں ففٹینتھ آگسٹ تو وہاں انڈیپینڈنٹ ڈے ہے آج آج وہاں انڈیپینڈنس ڈے ہے تو دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے بھی مسلمانوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے بلکہ میں دعا کرتا ہوں جو بھی ملک ہو ہو ہو ہو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا جو بھی ممالک ہے جہاں پر مسلمان آباد ہے دعا کرو اللہ تعالی امت کے تمام مسلمانوں کی ہر ملک میں حفاظت فرمائے اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور برما کے مسلمانوں پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کا معاملہ فرمائے برحال یہ بڑی مبارک رات ہے اب اس سے پہلے کہ میں دعا پھر سے شروع کروں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دو جیسے کہ میں نے کہا آپ کو پہلے بھی کہ آج ہماری مسجد انیس یعنی الاسلام کا للہ کلیکشن ہے سال میں ایک ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں اور مسجد کے لیے للہ کلیکشن کے لیے آپ کے سامنے درخواست کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے گھروں پر یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں مسجد میں بھی آتے ہیں مسجد تھوڑی بچی ہوئی یہاں پر بھی گیس کا الیکٹریسٹی کا واٹر کا سارے بل یہاں پر آتے ہیں تو مسجد کے مینٹیننس کے لیے ضرورت ہے ہم سال بھر مہینے بھر رمضان کے مہینے میں بار بار مسجد میں آتے رہے یہاں پر مسجد کے اندر نمازیں پڑھتے رہے اس اللہ کے گھر کا بھی حق بنتا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے تعاون فرمائیں اپنی للہ رقم سے تعاون فرمائیں تاکہ مسجد کا انتظامی امور ہے آسانی کے کے ساتھ سال بھر چلتا رہے الحمدللہ ہر جمعہ کو آپ یہ للہ رقم ڈال دیتے ہو لیکن یہ ایک ہی اعلان ہوتا ہے پورے سال میں کہ جس میں مسجد کے لیے تعاون کی درخواست کی جاتی ہے تو آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ کے لیے اب اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی تعمیری کام کی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت تھی آپ نے دل کھول کر دیا اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ہر ایک دل کھول کر تعاون فرمائے جائے اللہ تعالی ہمارے خرچ کرنے کو قبول فرمائے اور ایک آپ کو بات بتلاتا ہوا چلوں کہ باہر ہماری سیڈیز بھی اویلیبل ہے رمضان المبارک میں جو پروگرام ہوئے یا پہلے جو پروگرام ہوئے جو حضرات چاہے وہ سیڈیز بھی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بات یہ بلکہ میں آپ کے لیے پورا نیویگیشن پر ایک روٹ بنا کر آیا ہوں میں آپ کو پورا روٹ ہی بتا دو کہ آج آپ کا روٹ کیسے رہے گا کہ دیکھو جیسے جیسے ہی ابھی دعا ختم ہو جاتی ہے آپ سب باہر باہر نکلو نکلو گے گے وہاں پر للہ باکس مسجد یعنی الاسلام کے لیے پڑا ہوا ہے کوئی خالی نہ جائے جس سے جتنا ہو سکے وہاں پر تعاون کرے اور وہاں پر مسجد کے لیے للہ رقم اپنی دے دے یہ آپ کی پہلی منزل ہو گئی آپ پھر آگے بڑھو گے جیسے ہی آپ آگے بڑھو گے گیٹ پر ہمارے حاجی عبداللہ بھائی احمد آبادی ملک شیک لے کر آپ کا استقبال کریں گے جی ہاں آپ کا سواگت کیا جائے گا ملک شیک کے ذریعے سے ماشاءاللہ ملک شیک تیار کیا گیا ہے حاجی عبداللہ بھائی احمد آبادی کی طرف سے ہر آنے والے کو آج پلا کر ان کے گلوں کو ٹھنڈا کیا جائے گا انہیں تسکین پہنچائی جائے گی تو اس بنا پر آپ کا آگے روٹ یہ ہے کہ جیسے آپ آگے نکلو گے وہاں پر ملک شیک موجود ہے ضرور پی کر جائے عبداللہ بھائی کی طرف سے بڑے شوق سے انہوں نے تمام مسلیوں کے لیے بنایا ہے تو ضرور ملک شیک بھی پیتے ہوئے چلے جاؤ جاؤ آگے بڑھئے یوسف دلیشیس پان لے کر کھڑا ہوگا یوسف وہاں پر میٹھے میٹھے پان لے کر ریڈی ہے وہ آپ کو پان کھلائے گا پان کھائیے لیکن اللہ کے واسطے مسجد کے باہر مت تھوکنا وہاں پر کچرے مت پھینکنا مسجد کے اطراف کا خیال کرنا اور اس کے بعد میں آپ باہر نکل گئے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گھر والوں سے ملو کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لو اپنے گھر والوں سے ماں باپ کی دعائیں لے لو بیوی بچوں سے مل لو اور پھر آپ کے لیے کام ہے عبادت کرنا عبادت کے لیے دو راستے ہیں یا تو گری میں مسلح بچھا دو اور آج کی رات اللہ کے سامنے جھک جاؤ یا پھر مسجد میں چلے آؤ اور اس کے بعد میں یہاں پر آ کر عبادت کرو رات بھر عبادت میں نکال دو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اس کے بعد میں سہری کھائیے سہری کھا کر دوبارہ فجر کی نماز کے لیے یہاں پر آ جائیے تو پورا روٹ آپ کے لیے ریڈی ہے اس بنا پر اس کے مطابق ہم چلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے میں دوبارہ تمام ان حفاظ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مسلیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بڑے پیار محبت سے یہ رمضان کے ایام گزرے ہیں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالی اسے بھی قبول فرمائے آخری بات کہ ہمارے متقفی نظرات یہاں پر موجود ہے اور الحمدللہ اس سال تھرٹین مسلیوں نے احتکاف کیا ہے تیرہ مسلی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 عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا پروردگار عالم ہم نے تیرے دین کے لیے کچھ نہیں کیا مولا پکا پکایا دین ملا اس کی بھی ہم قدردانی نہیں کر سکے الاغ العالمین یہ ہمارا جرم عظیم ہے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ بھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا پروردگار عالم ہم ہمیں پکا پکایا دن ملا تھا کوئی قربانی نہیں دینی پڑی اللہ ہم نے وہ قربانی نہیں دی جو تیرے حضرت بلال نے دی تھی اللہ ہمیں گرم ریت پر نہیں لٹایا گیا جیسا حضرت بلال کو لٹایا گیا تھا گرم انگاروں پر نہیں لٹایا گیا جیسے حضرت خباب کو لٹایا گیا تھا اللہ ہمارے بدن کے ٹکڑے نہیں کیے گئے جیسے حضرت خبیب کے کیے گئے تھے اور اللہ وہ اسی سال کی بوڑھی سمیہ مولا اسی سال کی بوڑھی سمیا ہے پروردگار عالم ابو جہل ناراض ہو جاتا ہے ماں کی پر مارتا ہے اللہ ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ ان کا پھر بھی پیٹ نہیں بھرا انہوں نے مولا اونٹوں سے ان کے دونوں پیروں کو باندھ دیا اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑایا ہے اے اللہ ماں سمیہ کے بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ پکا پکایا دن ملا ہم اس کی قدر نہیں کر سکے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے تمام بیماروں کو شفائے کلیہ نصیب فرما دے ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں اسلامی فضا قائم فرما دے ہمیں سنتوں کا شہدائی بنا دے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا بنا دے قرآن سے محبت نصیب فرما دے قرآن کی تلاوت نصیب فرما دے قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے پروردگار عالم اللہ اللہ کے کے نبی صلی علیہ وسلم سامنے ان کی بیٹی فاطمہ آدھی روٹی لے کر گئی کہنے لگی ابا جان ایک روٹی میرے پاس تھی آدھی میں نے کھائی ہے آدھی آپ کے لیے لائی ہو اللہ کے نبی نے وہ آدھی روٹی ہاتھ میں لی ایک نوالا بو میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ اللہ کی قسم کا کر کہتا ہو تین دن کے بعد یہ نوالا میرے بو میں گیا ہے مولا تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے تجھے اسی پیارے نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ ہم تو ایسے گنہ گار ہیں آج نبی روزہ اقدس میں موجود ہے اللہ ہم نے انہیں وہاں پر بھی چین دہی لینے دیا اللہ جب ہمارے گناہ جب میرے نبی کے دربار پر جاتے ہوں گے اللہ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اے اللہ یہ ہمارا جرم عظیم ہے اسے معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے مولا پچھلے کئی گھنٹوں سے ہمارے یہ بھائی تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اللہ یہ دن بھر کے روزے دار تھے بھوکے پیاسے تھے گھنٹوں سے مسجد میں بیٹھے ہیں ایک ہی تو مقصد ہے مولا کہ تو راضی ہو جائے تو رضا مندی کا فیصلہ فرما دے اللہ ہمیں محروم نہ کر دینا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ دنیا کا مانگنے والا ایک دروازے پر جاتا ہے وہاں نہیں ملا دوسرے پر جاتا ہے وہاں نہیں ملا تیسرے پر جاتا ہے لیکن اللہ ہمارے پاس تو ایک ہی دروازہ ہے اللہ تیرا دروازہ ہے تو تو دھکے مار دے گا ہم کہاں جائیں گے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں تو وہ خوش نصیبی نصیب فرما یہ پروردگار عالم کل میدان قائم ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو ہمارا نام اتارا جائے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پلا دے نبی ہمیں اپنے سینے سے لگا دے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے اللہ معاف فرما دے الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی شایع نشان اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لے وصلی اللہ علی نبی الامی وعلا آلہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون المصفون وسلام على المرسلين